ابو عبیدہ بن عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا مشرقین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خندق کے دن چار نمازوں سے روک دیا یہاں تک کہ رات جتنی اللہ نے چاہی گزر گئی پھر آپ نے بلال کو حکم دیا تو انہوں نے اذان کہی پھر اقامت کہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زہر پڑی پھر بلال رضی اللہ عنہ نے اقامت کہی تو آپ نے اثر پڑھی پھر بلال رضی اللہ عنہ نے اقامت کہی تو آپ نے مغرب پڑھی پھر انہوں نے اقامت کہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء پڑھی جامع ترمزی حدیث نمبر ایک سو اناسی یہ حدیث حسن ہے